عباد بن تبیم نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ان کے پاس کوئی شخص آیا اور کہنے لگا ابن حنزلہ لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں پوچھا کس چیز پر کہا موت پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کے ساتھ اس بات پر بیعت نہیں کروں گا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو چوبیس